باب سید الاستغفار کا بیان حدیث نمبر سکس بن سیونٹین رضی بن عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے ترجمہ اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں لہذا مجھے بخش دے بے شک تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں اور میں نے جو گناہ کیے ان کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جس نے شام کو یہ الفاظ کہے پھر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے صبح کے وقت یہ الفاظ کہے پھر اسی دن مر گیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا صحیح البخاری حدیث نمبر 618 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس دعا کو سو مرتبہ شمار کر لیا کرتے تھے رب اغفر لی و علی انک انت التواب الرحیم اے میرے رب میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول کر بلا شبہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکس ہنڈرڈ نائنٹین سیدہ عائشہ رضی سیدہ عائشہ اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھی پھر سو مرتبہ یہ دعا فرمائی اللہ مغ لی و تب علی انکا کا طب الرحیم اے اللہ میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکس سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ تو کہے اللہم انت انت ربی لا الہ الا خلقتنی وانا وانا عبدک کہ اللہ خلق تنی اعوذ بک من شر ما مستاطو ابو لك بنعمتك وأبوء لك و ابو لي فإنه لی لا يغفر الظنوب إلا انت اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں اور میں نے جو گناہ کیے ان کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری نعمت ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں لہذا مجھے ماں فرما بے شک تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کو دن کے کسی حصے میں دل کے یقین کے ساتھ پڑھا پھر وہ اسی دن شام ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے اور جس نے اس سے رات کے کسی حصے میں دل کے یقین کے ساتھ پڑھا تو پھر صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 621 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہو بلا شبہ میں ہر روز سو مرتبہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 622 سیدہ کعبین اجرا اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز کے پیچھے آنے والے چند کلمات ایسے ہیں جنہیں سو مرتبہ پڑھنے والا محروم نہیں ہوتا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابن ابی انیس اور عمر بن کیس رحمہ اللہ نے اسے مرفوعاً بیان کیا ہے صحیح مسلم جامع ترمیزی باب اپنی بائی کے لیے پیٹ پیچھے دعا کرنا سیدنا حدیث نمبر 623 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا غائب کی دعا غائب کے لیے ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر سکس فور جناب ثنابہی رحم اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ دینی بائی کی دعا دوسرے بائی کے حق میں قبول کی جاتی ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکس فائیو جناب صفا بن عبداللہ بن صفان رحم اللہ جن کے نکاح میں دردہ بنت ابی دردہ رضی اللہ عنہ تھے بیان کرتے ہیں کہ میں ملک شام میں اپنے سسرال کے پاس آیا تو مجھے ام دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ملی لیکن ابو دردہ رضی اللہ عنہ ملے ام دردہ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کیا تمہارا اس سال حج کرنے کا ارادہ ہے میں نے کہا ہاں تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی دعائی خیر کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بے شک مسلمان آدمی کی دعا اپنے بائی کے حق میں پیٹ پیچھے قبول ہوتی ہے اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب وہ اپنے بائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین او تیرے لیے بھی اس کے مثل ہو جناب صفوان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد بازار میں مجھے رضی اللہ ملے تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 626 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے دعا کی اللہ مغفر لی ولی محمد وحدنا اے اللہ صرف میری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تو نے تو اپنی دعا کو بہت سارے لوگوں سے روک دیا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکس سیدنا ابن ٹونٹی سیون اللہ عنہما عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں سو مرتبہ یہ استغفار کرتے ہوئے سنا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم اے میری رب میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما اور مجھ پر رحم کرنا بلا شبہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ روایت صحیح ہے باب مختلف دعائیں حدیث نمبر 628 سیدنا ابن عمر رضی اللہ انہما فرماتے ہیں بے شک میں اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں حتیٰ کہ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری سواری کی چال میں وسعت پیدا فرما دے یہاں تک کہ میں اس میں وہ چیز دیکھ لوں جو مجھے خوش کر دے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 629 جناب عمر بن مائمون اودی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو دعائیں کیا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھی اللہم توافنی مع الابرار ولا تخلفنی بالاشرار الاشرار الحکن بالاخیار اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ مو دینا برے لوگوں میں نہ چھوڑنا اور مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دینا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکس جناب شکیق بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اکثر جو دعائی کیا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھی ربنا اسنی بیننا و احدینا سبل السلام و نجینا من الظلمات الى النور وصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن و بارک لنا في اسماعنا و ابصارنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم و اجعلنا شاکرین و اجعلنا شاکرین لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا اے ہمارے رب ہماری استحفارما اور اسلام کے راستے کی طرف ہماری رہنما کر اور رہنمائی کر اور ہمیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نجات دے اور بری باتوں سے جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے ہم کو دور رکھ اور ہماری سماعت میں ہماری بصارت میں ہمارے دلوں میں ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما بلا شبہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور ہمیں اپنی نعمت پر شکر کرنے والا ان کی تیری تعریف کرنے والا اور ان کا اقرار کرنے والا بنا دے اور ہم پر انہیں کو پورا فرما دے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 631 جناب ثابت رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ جب اپنے کسی بائی کے لیے دعا کرتے تو یوں فرماتے جعل اللہ علیہ الصلاة قوم ابرار لیسو بظلمت ولا فجار یقومون اللیل ویسومون النہار اے اللہ اس کے بارے میں نیک لوگوں کی دعائیں قبول فرما جو ظالم ہے اور نبدکار جو راتوں کو قیام کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکس سیدنا تھرٹی ٹو بن حریث عمر بن خرائے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے رزق کی دعا فرمائی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکس تھرٹی تھری جناب عمر بن عبداللہ رومی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ سیدنا انصر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ بسرہ سے آپ کے بھائی آئے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے دعا فرمائے اس وقت آپ رضی اللہ عنہ زاویہ میں مقیم تھے انس رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمائی اللہم اغفر لنا ورحمنا وآتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہم پر رحم فرما ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا انہوں نے آپ سے مزید دعا کرنے کی درخواست کی تو آپ نے اسی طرح دعا فرمائی اور فرمایا اگر تمہیں یہ سب کچھ مل گیا تو تمہیں دنیا و آخرت کی خیر مل گئی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 634 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا اس سے پتے نہ جھڑے آپ آپ نے پھر ہلایا لیکن پتے نہیں جھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہلایا تو پتے جھڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ خطاؤں کو اس طرح جڑ دیتے ہیں جس طرح یہ درخت اپنے پتے جاڑ رہا ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 635 سیدنا انس رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کسی حاجت کی شکایت لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے اس سے بہتر بات نہ بتاؤں جب تو سونے لگے تو تینتیس مرتبہ لا الہ اللہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور چونتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر یہ سو یہ سو ہو گئے جو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے یہ روایت ضعیف ہے البتہ پڑھنا جائز ہے ثابت ہے حدیث نمبر سکس تھرٹی سکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سو مرتبہ لائن اللہ سو مرتبہ سبحان اللہ اور سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھا اس کے لیے دس غلام آزاد کرنے اور دس اونٹوں کی قربانی کرنے سے بہتر ہے ہے یہ روایت بھی ضعیف حدیث نمبر پھر ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول کون سی دعا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آکرت میں معافی اور آفیہ طلب کر پھر اگلے دن وہ آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی کون سی دعا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیہ طلب کر جب تجھے دنیا اور آخرت میں عافیہ دے دی گئی تو یقیناً تو کامیاب ہو گیا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 638 سیدنا ابو ذر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے سبحان اللہ لا شریک لہ الملک الحمد ولاحمد شیئن قدیر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ و بحمد اللہ پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر چلنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 639 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے آپ کو کوئی کام تھا اور میں اس وقت نماز پڑھ رہی تھی میں نے ذرا دیر لگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دعا کے مختصر اور جامع کلمات کو لازم پکڑو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دعا کے مختصر اور جامع کلمات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا کرو اللہم انی اصل من الخیر کل آجلی و ہی و علمت منہ و ما لم علم علم اعوذ بک من شر کل آجلی و آجلی علمت منہ و ما لم علم و وس أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل آكبته رشدا اے اللہ میں تجھ سے جلد ملنے والی اور دیر سے ملنے والی ہر طرح کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو میرے علم میں ہے اور جو میرے علم میں نہیں اور میں جلد آنے والی اور دیر آنے دیر سے آنے والی ہر شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے علم میں ہے اور جو میرے علم میں نہیں اور میں تجھ سے جنت کا اور جو قول و عمل اس کے قریب کر دے اس کا سوال کرتا ہوں اور میں جہنم سے اور جو قول و عمل اس کے قریب کر دے ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے ان بلائیوں کا سوال کرتا ہوں جن کا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور میں ان تمام برائیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ چاہی ہے اور تو میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے اس کا انجام بہتر بہتر کر دے یہ روایت صحیح ہے باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا بیان حدیث نمبر 640 سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان آدمی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ یہ پڑھے اللہم صلی علی محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اے اللہ اپنے بندی اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیج اور مومن مردوں مومن عورتوں پر اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر بھی درود بیج یہ اس آدمی کی طرف سے زکوٰۃ ہوگی یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 641 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمات کہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و ابراہیم و ابراہیم وبارک علی محمد آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علبر وترحم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دھرود بھیج جس طرح کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر دھرود بھیجا اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما جس طرح کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحم فرمایا میں اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دوں گا اور اور اس کی سفارش کروں گا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 642 سیدنا انس بن مالک اور سیدنا مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ عنہما دونوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے آپ نے کسی آدمی کو نہ پایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مٹی کا چھوٹا گڑا گڑا یا لوٹا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور اور آپ کو ایک خشک پہاڑی نالے میں سجدہ کرتے ہوئے پایا تو ذرا دور ہو کر پیچھے بیٹھ گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھایا تو فرمایا اے عمر اور تو نے بہت اچھا کیا کہ جب تو نے مجھے سجدے کی حالت میں دیکھا تو دور جا بیٹھا بے شک جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمائے جو شخص آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے دس درجات بلند کرے گا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 643 سیدنا فورٹی بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار دھورت بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتی نازل فرمائے گا اور اس کی دس خطائیں معاف کرے گا یہ روایت صحیح ہے باپ جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا حدیث نمبر 644 سیدہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے جب آپ پہلی سیڈی پر چڑھے تو فرمایا آمین جب دوسری سیڈی پر چڑھے تو فرمایا آمین پھر جب پھر جب جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو تین بار آمین کہتے ہوئے سنا ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلے سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا وہ بندہ بدنصیب ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی تو میں نے کہا آمین پھر فرمایا وہ بندہ بدنصیب ہو جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا پھر وہ اس کے ناف فرمانی کی وجہ سے اسے جنت میں نہ لے جا سکے تو میں نے کہا آمین پھر فرمایا وہ بندہ بدنصیب جس کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا تو میں نے کہا آمین یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 645 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکس فورٹی سکس سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین آمین آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گئے اے اللہ کے رسول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے کہا اس شخص کی خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے جنت میں نہ لے جا سکے میں نے کہا آمین پھر فرمایا اس شخص کی خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی میں نے کہا آمین پھر فرمایا اس شخص کے ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا میں نے کہا آمین صحیح مسلم حدیث نمبر 647 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سیدہ جواریہ بنت حارث بن ابی درار رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں سے باحت اشریف لے آئے اور ان کا نام برہ تھا ان کا نام برہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جویریا رکھا تھا آپ باہر تشریف لے گئے اور اس حالت میں گھر میں داخل ہونا ناگوار سمجھا کہ ان کا نام ہی برہ ہو پھر آپ دن چڑھنے کے بعد ان کے پاس واپس تشریف لائے وہ اور وہ اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو برابر اپنی جگہ پر بیٹھی رہی لیکن میں نے تیرے پاس سے جانے کے بعد تین مرتبہ یہ چار کلمات کہے ہیں اگر تیرے کلمات کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے تو یہ کلمات وزن میں بڑھ جائیں گے وہ کلمات یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و ودا نفسی و زنادا عرشہ و مدادہ کلماتہ باقی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کی تعریف اس کی مقلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی ذات کے رضا مندی کے برابر اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی تعداد کے برابر صحیح مسلم حدیث نمبر 648 سیدنا ابو رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو صحیح مسلم باب مظلوم کا ظالم کے لیے بد دعا کرنا حدیث نمبر 649 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اصلی لی سمعی و علامہ الوارثین منی وانصرنی علی ما ظلمنی منہو ثعری اے اللہ میرے کانوں اور میری آنکھوں کو درست رکھ اور انہیں میری طرف سے وارث بنا یعنی آخرت آخری دم تک انہیں صحیح رکھ اور اس شخص کے خلاف میری مدد کر جو مجھ پر ظلم کرے اور مجھے اس سے انتقام لے کر دکھا دے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکس سیدنا ابو سیدنا ابو اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم متعنی بسمعی و وج وجعلہ واجعله الح ملو مني وانصرني ونسرنی اعلی ادوبی و ارینی اے اللہ مجھے میری کانوں اور میری آنکھوں سے فائدہ پہنچا اور انہیں میری طرف سے وارث بنا اور میرے دشمن کی خلاف میری مدد کر اور مجھے اس سے انتقام لے کر دکھا دے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 651 جناب سعد بن طارق بن عشیم اشجعی رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم صبح سویرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے کبھی کوئی آدمی آ جاتا اور کبھی کوئی عورت آ جاتی تو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول جب میں نماز پڑھوں تو کیا دعا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کہو اللہم اگفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے ہدایت دے مجھے رزق عطا فرما یقیناً کلمات نے تیری دنیا اور تیری آخرت جمع کر دی دوسرے سند میں جناب ابو مالک رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ روایت اپنے والد سے سنی لیکن انہوں نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے کہ جب میں نماز پڑھوں جناب عبدالواحد اور یزید بن ہارون رحم اللہ نے اس کی مطابعت کی ہے صحیح مسلم باب جس نے دراز عمری کی دعا کی حدیث نمبر 652 سیدہ امی قیس سیدہ امی قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق فرمایا یہ عورت کیا کہتی ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے ابو حسن رحم اللہ کہتے ہیں ہم کسی عورت کو نہیں جانتے جس سے اس جیسی عمر دی گئی ہو یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 653 سیدنا انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے ایک دن تشریف لائے تو ہمارے لیے دعا فرمائی امی سلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ کا چھوٹا سا خادم کیا آپ اس کے لیے دعا نہیں فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس کے مال اور اس کے اولاد اور اس کے اولاد میں کثرت عطا فرما اس کی زندگی دراز فرما اور اس کی مغفرت فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے تین چیزوں کی دعا فرمائی تھی چنانچہ میں اپنی اولاد میں سے ایک سو تین بچے تو دفن کر چکا ہوں اور میرے باغ کے پھل سال میں دو دو بار کھائے جاتے ہیں اور میری عمر اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ میں لوگوں سے شرمانے لگا ہوں اور مجھے مغفرت کی بھی امید ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جس نے یہ کہا کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے حدیث نمبر 640 654 فورٹی ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے یعنی یوں نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 655 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے یا جلد بازی نہ کرے کہ یوں کہنے لگے میں نے دعا کی لیکن مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آئی اور پھر مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ چھوڑ دے صحیح مسلم با جس نے کاہلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی حدیث نمبر 656 جناب عمر بن شعیب رحم اللہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا أعوذ بك من القسل والمغرم و بك من فتنة المسیح الدجال و بك من عذاب النار اے اللہ میں کاہلی اور تاوان سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 657 سیدہ ابو حریرہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور موت کے شر سے قبر کے عذاب سے اور مسیح دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے صحیح البخاری و اور صحیح مسلم باب جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے حدیث نمبر 658 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 658 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس اللہ سے سوال نہیں کرتا وہ اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے یہ روایت بھی حسن ہے حدیث نمبر سکس رضی ففٹی نائن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو پختگی کے ساتھ دعا کرو اور تم میں سے کوئی ہرگز یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں بخاری مسلم حدیث نمبر سکس سکسٹی سیدنا عثمان رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئے سنا جس نے ہر دن کے صبح کو اور ہر رات کی شام کو تین تین مرتبہ یہ کہا بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضر لم يضره شيء اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے والا جاننے والا ہے تو اس سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اس حدیث کے عرابی ابان رحم اللہ پر فالج کا حملہ ہوا تھا پس ایک آدمی حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا تو وہ اس کی نظروں کو سمجھ گئے اور فرمایا حدیث تو بلا شبہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے تجھے بیان کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اس دن یہ دعا نہیں پڑھی تھی جس دن مجھے فالج ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر نافذ ہو جائے یہ روایت حسن ہے باب جہاد فی سبیل اللہ میں دشمن کے مقابل صف بناتے وقت دعا کرنا حدیث نمبر 661 سیدنا سکسٹی بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو گھڑیاں ایسی ہیں جن کے لیے آسان کے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بہت کم دعا کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا رد کی جاتی ہے اذان کے وقت اور جب اللہ کے راستے میں صف بندی ہو یہ روایت صحیح ہے باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حدیث نمبر 662 سیدنا ابو سرمہ رضی اللہ سرما رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم اللّہ کا وغنا مولا یا اے اللہ میں تجھ سے اپنے گنا کا اور اپنے غلاموں کے گنا کا سوال کرتا ہوں یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 662 دوسرے سرند میں بھی سیدنا ابو سرما رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل بیان کیا ہے یہ بھی ضعیف ہے حدیث نمبر 663 جناب شکیر بن شکل بن خمید رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھائے جس سے میں نفع اٹھاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ دعا کیا کر اللہم عافنی من شر سمعی و بصری و لسانی و قلبی و شر منی اے اللہ مجھے میری کانوں میری آنکھوں میری زبان میرے دل اور میری منی کے شر سے آفیت دے یہ روایت صحیح ہے امام وقی رحمہ فرماتے ہیں منی سے مراد زنا اور فسق و فجور ہے حدیث نمبر 664 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم علمہ ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی ویسر الخدا علی اے اللہ میری اعانت فرما اور میری مقابلہ میں کسی کی اعانت نہ فرما میری مدد فرما اور میرے مقابلے میں کسی کی مدد نہ فرما اور میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکس سکسٹی فائیو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ترجمہ اے اللہ میری اعانت فرما اور میرے مقابلے میں کسی کی ایانت نہ فرما میری مدد فرما میرے مقابلے میں کسی کی مدد نہ فرما میرے لیے اچھی تدبیر فرما اور میرے مقابلے میں کسی کی تدبیر کا تدبیر کو کامیاب نہ فرما میرے لیے ہدایت کو آسان فرما دے اور اس کے خلاف میری مدد فرما جو مجھ پر زیادتی کرے اے میرے رب مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار اپنا ذکر کرنے والا تجھ سے ڈرنے والا تیری بہت زیادہ فرما برداری کرنے والا تیری طرف رجوع کرنے والا عاجزی کرنے والا متوجہ ہونے والا بنا دے میرے توبہ قبول فرما میرے گناہوں کو دھو دے میری دعا قبول فرما میری حجت قائم فرما اور میرے دل کو ہدایت دے اور میری زبان کو درست فرما دے اور میرے دل سے میل کچل کو میل کچل نکال دے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 666 جناب محمد بن قعب قرضی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابی رضی اللہ عنہما نے ممبر پر یہ دعا کی لا مانع لما لما ولا منع انََََََََََََََََََََان عما عطیت والا الجد بے شک جو کچھ تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی بزرگی والے کو تیرے مقابلے میں اس کی بزرگی فائدہ نہیں دے سکتی اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے سیدنا معاویہ رضی نے فرمایا میں نے یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر کی انہی سیڑھیوں پر سنے ہیں دوسرے سند ہمیں موسیٰ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہمیں عبد الواحد نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہمیں عثمان بن حکیم نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن قاب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سنا ہے تیسرے سند ہمیں محمد بن مسانہ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہمیں یحییٰ نے بیان کیا وہ ابن اجلان سے وہ محمد بن کعب سے انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہما سے اسی طرح سنا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 667 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے موافق دعا یہ ہے کہ بندہ کہے اللہم انت ربی و انا عبدک ظلمت نفسي واعترفت بذنبي لا يغفر الذنوب الا انت رب اغفر لي تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا اے میرے رب مجھے بخش دے یہ روایت ضعیف ہے حدیث number six hundred hundred sixty eight سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اصل لی دینی دین دینی عصمت ومری واسلی دنیا فیحہ معاشی سوء اے اللہ میرے لیے اس دین کو سوار دے جو میرے معاملات کا تحفظ ہے میرے لیے میری دنیا کو سوار دے جس میں میری معاش ہے میری موت کو میرے لیے ہر برائی سے رحمت بنا دے یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث number six hundred sixty nine سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کی سختی بدبختی کے تسلط بری تقدیر اور دشمنوں کی خوشی سے پناہ مانگا کرتے تھے سفیان رحمت رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تین باتیں تھیں میں نے ایک زیادہ کر دی مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ کون سی ہے صحیح البخاری حدیث نمبر سکس ہنڈریڈ سیونٹی سیدنا عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے کاہلی سے بخل اور برے بڑھاپے سے سینے کے فتنے اور عذاب قبر سے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر سکس سیدنا سیونٹی بن مالک انصبین مالک عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم وأعوذ بك من فتنة فطرت والممات وأعوذ بك من عذاب القبر اے اللہ میں بے وسیع کاجنی کو وڑحاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث number six hundred seventy two سیدنا انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اللہ اینی اعوذ بکا من الحم والحزب والعجز والقصر والجبن والبخل وضرع دی وضرع دی وضرع بطر جہا یعنی میں غم فکر و غم بے بسی اور کاہلی بزدلی اور کنجوسی کارز کی بوجھ اور لوگوں کے قلب سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحیح البخاری حدیث نمبر 673 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی اللہ مد لی ما قدمت وما ماں وما تما وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی المقدم والمؤخر لا الہ الا انت اے اللہ مجھے معاف کر دے جو گناہ میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے اعلانیہ کیے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بلا شبہ تو ہی مقدم آگے بڑھانے والا ہے اور مؤخر پیچھے ہٹانے والا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 674 سیدہ عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم الخدا والعفاف والغنا اے اللہ بے شک میں آپ سے ہدایت پاک دامنے اور گنا کا سوال کرتا ہوں اور ہمارے بعض ساتھیوں نے جناب عمر رحمہ اللہ سے وطقا اور تقوا کا لفظ بھی روایت کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 675 جناب سمامہ بن حضم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ کو بلند آواز سے یہ فرماتے ہوئے سنا اللہم انی اعوذ بکا من الشر لا یخلطہ شیع اے اللہ بے شک میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں کوئی چیز مخلوط نہ ہو میں نے پوچھا یہ شیخ کون ہے جواب دیا گیا یہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 676 سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم تحرنی بسلج والبرد والماء, والماء البارد کما یتحر ثوب الدنس من الوسخ اے اللہ مجھے برف اولو اور ٹھنڈے پانی کے ذریعے پاک صاف کر دے جیسے میلا کپڑا میل کچل سے صاف کیا جاتا ہے پھر فرما اللہم ربنا لک الحمد و مل الزماء و ملا بعد اے اللہ اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے آسمان کے بھراؤ جتنی زمین کے بھراؤ جتنی اور اس کے بعد تو جو تو چاہے اس کے براؤ جتنی تعریفیں ہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکس سیونٹی سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنت وفی تنوع حسن وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بلائی دے اور ہمیں دوزہ کے عذاب سے بچا شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت قطادہ رحمہ اللہ سے ذکر کی تو انہوں نے کہا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اور اسے مرفو بیان نہیں کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 678 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ من الفقر والقلہ والذلہ اللّہ کمن عن ازلم او ازلم اے اللہ میں فقر قلت اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 679 سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں کی جنہیں ہم یاد نہیں کر سکتے تھے ہم نے عرض کیا آپ نے ایسی دعائیں فرمائی ہے جنہیں ہم یاد نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں گا جو تمہارے لیے اس سب کو جمع کر دے گی وہ یہ ہے اللہم انی اسالکا مما سالکا نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزوقہ مما استعازکا منہ نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ اے اللہ ہم بے شک تجھ سے ہر ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں جن کا سوال تیرے نبی محمد نے تجھ سے کیا اور ان چیزوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے نبی محمد نے تیری پناہ مانگی اے اللہ تجھ ہی سے مدد کی درخواست ہے تجھ تک ہی ہماری رسائی ہے اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 280 جناب عمر بن شعیب اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المسیح دجال و اعوذ بکا من فتنة النار اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے اور تیری پناہ مانگتا ہوں اور دوزہ کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 681 جناب سعید رحم اللہ بیان کرتے ہیں سعید ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم رزقتنی وبارک لی و بارکلیفی علی کل غائبت بخیر اے اللہ جو رزق تو نے مجھے دے رکھا ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما اور میرے لیے اس میں برکت فرما اور مجھے ہر غائب چیز کا بھلائی کے ساتھ بلا عطا فرما یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 682 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہم آدنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزہ کے عذاب سے بچا صحیح البخاری حدیث نمبر 683 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے دعا کیا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 684 سیدنا عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اللہم اللہم لک الحمد السماوات الارض من من من بعد بالبرد والثلج والماء البارد الذنوب ونقنی کما الثوب الدنس اے اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے آسمانوں کے بھراؤ جتنے اور زمین ان کے براؤ جتنے اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کے براؤ جتنے اے اللہ مجھے علوم برف اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے اور مجھے ایسا صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کو سے صاف کیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سکس ایٹی فائیو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک و تحول عافیتک وفوج نقمتک و جمیع سخطک اے اللہ میں تیری نعمت کے چھن جانے سے تیری دی ہوئی آفیت کے پھر جانے سے تیری اچانک گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں صحیح مسلم باپ بارش کے وقت کی دعا حدیث number six hundred eighty six سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے کناروں میں سے کسی کنارے پر بادل دیکھتے تو اپنا کام چھوڑ دیتے اگرچہ نماز میں ہی کیوں نہ ہوتے پھر بادل کی طرح متوجہ ہو جاتے اگر بادل چلے جاتے تو آپ سرسم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے اور اگر بارش ہوتی تو یہ دعا فرماتے اللہ سید اے اللہ اسے موستا دار اور نفع والی بنا دے صحیح البخاری با موت کی دعا کرنے کی بیان میں حدیث نمبر 687 جناب کیس رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں خباب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا انہوں نے اپنے جسم پر گرم لوہے سے سات داغ لگائے ہوئے تھے انہوں نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنے لیے ضرور موت کی دعا کرتا صحیح البخاری صحیح مسلم باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حدیث نمبر سکس ایٹی ایٹ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے ترجمہ اے میرے رب بخش دیجئے میری خطا میری جہالت میرے کاموں میں میری بے اعتداری اور وہ بھی جن کا تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے اے اللہ میری تمام خطائیں معاف کر دے جو عمدن کی ہو جو نادانی سے کی ہو جو مذاق میں کی ہو یہ سب مجھ سے صادر ہوئی ہے اے اللہ میرے وہ گناہ بھی بخش دے جو میں نے پہلے کیے جو بعد میں کیے جو میں نے چھپ کر کیے اور جو اعلانے کیے تو ہی مقدم آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی مؤخر پیچھے ہٹانے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث number six hundred eighty nine سیدنا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے ترجمہ باقی دیجئے میری خطا میری جہالت اور میرے کاموں میں میری بے اعتدالی اور وہ بھی جن کا تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے اے اللہ میرا ٹھٹھا مذاق میری بے جا سنجیدگی میری بھول چوک اور میرے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ معاف کر دے اور یہ سب مجھ سے صادر ہوئے ہیں صحیح البخاری حدیث نمبر سکس ہنڈریڈ نائنٹی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ میں نے عرض کیا لبیک میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں میں نے عرض کیا اور اللہ کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کر میں نے عرض کیا ہاں ارشاد فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کر اللہم اعنی عنی ذکر کا و شکر کا و خسن عبادت اے اللہ اپنے ذکر اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے پر میری مدد فرما یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکس نائنٹی ون سیدنا ابو ایوب انصاری اور اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کلمات کہے الحمدللہ حمدن کثیرا طیب مبارکن فی اللہ ہی کے لیے ہیں ایسی تمام تعریفیں جو کثرت سے پاکیزہ اور بابرکت ہے بابرکت ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہنے والا کون ہے وہ آدمی خاموش رہا اور سمجھا کہ اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وہ آدمی کون ہے اس نے ٹھیک بات ہی کہی ہے ایک آدمی نے کہا میں ان کلمات کے بدلے خیر کے توقع رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے تیرہ فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان میں سے کون ان کلمات کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے لے جاتا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 692 سیدنا انس اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بکا من الخبت اے اللہ میں کھبی جنو اور کبی جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 693 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے واپس تشریف لاتے تو کہتے غفرانہ کا اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں حدیث نمبر 694 سیدہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے اعوذ بک من عذاب جہنم اعوذ بک من عذاب القبر اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال اعوذ بک من فتنة المحیہ والممات اعوذ بک من فتنة القبر اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں صحیح مسلم حدیث number six hundred ninety five سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین سیدہ مائمونہ کی ہار رات گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرات کو اٹھے اور اپنی حاجت کو تشریف لے گئے پھر آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور پھر سو گئے کچھ دیر بعد پھر اٹھے اور مشکیزہ کی پاس تشریف لائے اس کا تسمہ کھولا پھر وضو کیا اور وضو کرتے ہوئے نہ زیادہ پانی بہایا اور نہ پانی کے استعمال میں کمی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر میں بھی اٹھ گیا اور انگڑائی لی کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں آپ کی وجہ سے بیدار ہوا ہوں پھر میں نے بھی وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا میں آپ کی بائی طرف کھڑا ہوا آپ نے میرا کان پکڑا اور گھما کر مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا آپ کی رات کی تیرہ رکعت کی نماز پوری ہو گئی پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ کھراٹے لینے لگے جب آپ سو جاتے تھے تو کھراٹے لینے تھے کھراٹے لیتے تھے پھر سیدنا بلال رضی اللہ نے آپ کو نماز فجر کی اطلاع دیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا آپ کی دعا میں یہ الفاظ بھی تھے اللہم جعلنی فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وعمامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا اے اللہ میرے دل میں نور کر دے میری آنکھوں میں نور کر دے میرے کان میں نور کر دے میرے دائیں طرف نور کر دے میرے بائیں طرف نور کر دے میرے اوپر نور کر دے میرے نیچے نور کر دے میرے آگے نور کر دے میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لیے بڑا نور کر دے جناب قریب رحم اللہ ریاوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اور ساتھ چیزوں چیزیں صندوق میں ہے پھر میں اولاد عباس میں سے ایک آدمی سے ملا تو انہوں نے مجھے ان کے متعلق بیان کیا کہ کہ عصبی و لحمی و دمی و شعری و بشری میری پٹھوں میرے گوشت میرے خون میرے چمڑے میں نور کر دے اور اس نے دو اور چیزوں کا بھی ذکر کیا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 696 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو نماز پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان فرماتے ایسی ثنا جو اس کی ذات کے لائق ہے پھر آپ کے کلام کے آخر میں یہ دعا ہوتی ترجمہ اے اللہ میرے لیے میرے دل میں نور کر دے میرے لیے میرے کان میں نور کر دے میرے لیے میری آنکھ میں نور کر دے میرے لیے میرے دائی جانب نور کر دے میرے بھائی طرف نور کر دے میرے آگے نور کر دے میرے پیچھے نور کر دے میرے لیے نور زیادہ کر دے میرے لیے نور زیادہ کر دے میرے لیے نور زیادہ کر دے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 697 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرماتے ترجمہ اے اللہ تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا نور ہے تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں تو آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کا رب ہے تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیری ملاقات حق ہے جنت حق ہے دوزق حق ہے قیامت حق ہے اے اللہ میں تیرا بردار ہوں میں تجھ پر ایمان لایا میں نے تجھ پر بھروسہ کیا میں نے تیری طرف رجوع کیا تیری قوت سے میں نے دشمن سے جھگڑا کیا اور تجھی کو میں نے حاکم بنایا لہذا مجھے معاف کر دے جو گناہ میں نے پہلے کیے اور بعد میں کیے چھپ اعلان کیے تو میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 697 98 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے ترجمہ اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ بے شک میں تجھ سے اپنے دین اور اپنے اہل میں عافیت کا سوال کرتا ہوں تو میرے ایو پر پردہ ڈال دے مجھے خوف سے امن بخش میری آگے سے میرے پیچھے سے میرے دائیں طرف سے میرے بائیں طرف سے میری اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے حلا کر دیا جاؤں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 699 جناب عبید بن رفعہ زرقی رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب احد کا دن تھا اور مشرقی منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا برابر ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب کی ثنا بیان کروں صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفحے بنا لی تو آپ نے یہ دعا فرمائی ترجمہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے اے اللہ اس سے کوئی لپیٹنے والا نہیں جسے تو پھیلا دے اور اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں جسے تو دور کر دے اور اسے کوئی دور کرنے والا نہیں جسے تو قریب کر دے اور اسے کوئی دینے والا نہیں جسے تو نہ دے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کر دے اے اللہ ہم پر اپنی برکتوں اپنے رحمت اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے اے اللہ بے شک میں تو اس سے ایسی دائمی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ منتقل ہو اور نہ زائل ہو اے اللہ میں سے تنگ تنگدستی کے دن نعمت کا خوف نعمت کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ تے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تُو نے ہمیں عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تُو نے ہم سے روک دی اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دل میں مزین فرما دے اور کفر و فسق اور نافرمنی کو ہمارے نزدیک مکرو بنا دے اور ہمیں ہدایت والوں میں سے بنا دے اے اللہ تو ہمیں اسلام پر موت دے اور اسلام پر زندہ رکھ اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بغیر کسی رسوائی اور بغیر فتنے میں مبتلا ہوئے ملا دے اے اللہ کافروں پر لانت کر جو تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان پر سخت مصیبت اور عذاب اپنا نازل فرما اے اللہ ان کافروں پر بھی لانت کر جنہیں ہم سے پہلی کتاب دی گئی اے معبود برحق ہمارے دعا قبول فرما علی رحمہ اللہ راوی حدیث نے کہا اور میں نے اسے محمد بن بشار سے بھی سنا ہے اور انہوں نے اس کی سند بھی بیان کی ہے لیکن میں اسے ہمیشہ بیان نہیں کرتا یہ روایت صحیح ہے با مصیبت کے وقت دعا کرنا حدیث نمبر سیون سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظمت والا اور حلم والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمان اور زمین اور عرش عظیم کا رب ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر سیون جناب عبد الرحمن بن ابی بکرہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے عرض کیا اے ابا جان بے شک میں آپ کو یہ آپ کو ہر صبح یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں اللہ عافنی فی بدنی اللہ عافنی فی سمی اللہ عافنی فی بصری لا الہ الا انت اے اللہ مجھے میرے بدن میں آفیت دے اے اللہ مجھے میرے کانوں میں آفیت دے اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں آفیت دے آپ صبح و شام تین تین بار یہ دعا کرتے اور آپ یہ دعا بھی کرتے اللہم انی اعوذ بکا من الكفر والفقر اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر لا الہ الا انت اے اللہ بے شک میں کفر اور فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں بلا شبہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں آپ اسے بھی صبح و شام تین تین بار پڑھتے ہیں فرمایا ہاں میرے بیٹے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا ہے اور میں آپ کی سنت پر عمل کرنا پسند کرتا ہوں پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے چینی میں مبتلا شخص کی یہ دعا ہے اللہم رحمت کا ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرف کلہو لا الہ الا کل اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں لہذا پلک جپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا اور میرے تمام عمر کو درست فرما دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر سیون سیدنا ٹو عباس رضی عباس ردی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے لا العظيم الحليم العظیم الحلیم إلا الله رب العرش العظیم إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الکریم اللهم صرف شره اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظمت والا اور حلم والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے اے اللہ اس بے چینی کے شر کو مجھ سے پھیر دے صحیح البخاری و اور صحیح مسلم باب دعائی استخارہ کا بیان سیدنا حدیث نمبر سیون سیدنا جابر سیدنا اللہ الردین بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاملات کے بارے میں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے فرمایا کرتے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا پڑھے ترجمہ اے اللہ بے شک میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا تو اسے سوال کرتا ہوں بلا شبہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو گیپ کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر واقعی یہ کام میرے لیے میرے دین میرے معاش اور میرے انجام کار یا فرمائے میرے کام کی جلدی میں اور اس کی دیر میں بہتر ہے کہ بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما اور تو جانتا ہے اگر یہ کام میرے لیے میرے دین میرے معاش میرے انجام کار یا کار یا فرمایا میرے کام کی جلدی آنے اور اس کے دیر میں نقصان و شر ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما اور میرے لیے خیر کو مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی فرما دے اور وہ اپنی حاجت کا نام لے صحیح البخاری حدیث نمبر 704 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الفتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر منگل اور بدھ کے دن دعا فرمائی آپ کی دعا بدھ کے دن دو نمازوں کے درمیان قبول ہوئی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی مجھے کوئی اہم کام پیش آیا تو میں نے دعا کرنے کے لیے اسی وقت کا دھیان کیا اور اسی وقت میں بدھ کے دن دو نمازوں کے درمیان میں نے دعا کی تو میں نے اپنی دعا کو قبول ہوتے پہچان لیا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر حدیث نمبر سیون فائیو سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک آدمی نے دعا کرتے ہوئے یوں کہا یا بدی السماوات یا حیو یا قیوم انی اصل اے آسمانوں کو بے مثال پیدا کرنے والی اے ہمیشہ رہنے والی اے قائم رہنے والی بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 706 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا بکر رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ مجھے ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلم کثیرا ولا یغفر الظنوب الا انت فاغفر لی من اندک مغفرہ انک انت الغفور الرحیم اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیے ظلم بھی بہت زیادہ اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں لہذا تو اپنے پاس سے میری مغفرت فرما بلا شبہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم باب جب بادشاہ کا ڈر ہو تو کیا پڑھے حدیث نمبر سیون سیون سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم میں کسی پر کوئی ایسا حاکم مسرت ہو جائے جس کے غضب اور ظلم سے وہ ڈرتا ہو تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے اللہم رب سماوات السبع ورب العرش العظیم کن لی جارا من فلان بن فلان وحزا به من قلائق ان یفرط علی احد او, من او اویت عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت اے اللہ اے ساتھوں آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب تو فلاں بن فلاں سے اور اس کی جماعت سے جو تیری مخلوق میں سے ہے میرا رفیق بن جا اس بات سے کہ ان میں سے کوئی مجھ پر زیادتی کری یا سرکشی کری تیرا رفیق قوی ہوتا ہے تیری تعریف بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سیون ایٹ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تو ایسے حیبت ناک بادشاہ کے پاس آئے جس کے حملے کا تجھے خوف ہو تو یہ دعا کر ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اپنی ساری مخلوق سے زیادہ قوی ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قوی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں اور بچتا ہوں اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو ساتھوں آسمانوں کو اس بات سے روکے ہوئے ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر ہی زمین پر گر پڑے تیرے فلاں بندے اور اس کے لشکروں اور اس کی پیروی کرنے والوں اور اس کے گروہوں کے شر سے خوا جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے اے اللہ تو ان کے شر سے میرا رفیق ہو جا تیری تعریف بڑی ہے اور تیرا رفیق قوی ہے اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبد نہیں تین مرتبہ یہ دعا پڑھے یہ رواج صحیح ہے حدیث نمبر نائن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی رنج غم یا کوئی تکلیف پہنچے یا وہ کسی بادشاہ سے خائف ہو تو وہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرے اس کی یہ دعا قبول کی جائے گی ترجمہ اے اللہ میں لا الہ الا انت کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں تو ساتھ و آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے اور لا الہ الا انت کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں تو ساتھوں آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم عرش کریم کا رب ہے اور میں لا الہ الا انت کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں تو ساتھوں آسمانوں اور ساتھوں زمینوں کا اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا رب ہے بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے پھر اپنی حاجت کا سوال کر یہ روایت ضعیف ہے باب دعا مانگنے والے کے لیے جو اجر و ثواب ذخیرہ کیا جاتا ہے حدیث نمبر سیون سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب کوئی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ کی بات ہو اور نہ قطع رحمی کی تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے یا تو اس کی دعا جلد ہی قبول فرما لیتا ہے یا اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا لیتا ہے اور یا اس سے اس دعا کے برابر کوئی برائی دور فرما دیتا ہے ایک صحابی نے کہا پھر تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی بہت زیادہ دینے والا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سیون سیدنا الیون حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن اللہ کی طرف چہرہ پھیر کر اس سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے یا تو وہ دنیا میں ہی اسے وہ چیز جلد عطا فرما دیتا ہے یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جلد بازی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی میں نے دعا کی لیکن میں اسے اپنے حق میں قبول ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا صحیح البخاری باب دعا کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر 712 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز مکرم نہیں یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 713 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ شرف والی عبادت دعا ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 714 سیدہ نعمر بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا ہی عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 715 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عبادت افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 716 سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر شرک تم لوگوں میں چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے علاوہ بھی کوئی شرک ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے پڑھ لو گے تو تھوڑا یا زیادہ شرک تم سے جاتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو انی اعوذ بکا ان اشرکا بکا قوانہ عالم وستغفرکا لما لا عالم اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے ساتھ شرک کرو اور مجھے علم ہو اور میں اس بات کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں جو میرے علم میں نہ ہو یہ روایت صحیح ہے باب ہوا آندھی کے وقت کی دعا حدیث نمبر سیون سیدنا انس سیدنا اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألوکا من خیر ما ارسلت سیلت بھی اعوذ بکا من شر ما ارسلت بھی اے اللہ میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس چیز کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس شر کے ساتھ اسے بھی بھیجا گیا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 718 سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب تیز ہوا چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ لا قیحا لا عقیمہ اے اللہ بارش برسانے والی ہو بانج نہ ہو یہ روایت صحیح ہے باب ہوا کو برا نہ کہو حدیث نمبر 719 سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا کو برا بلا مت کہو جب تم ایسی چیز دیکھو جسے تم ناپسند کرتے ہو تو یہ دعا کیا کرو انا نسألوکا خیر ہا ری و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بی و نعوذ بکا من شر ہا ری و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بی اے اللہ بے شک ہم تجھ سے اس ہوا کی بلائی کا سوال کرتے ہیں اور اس بلائی کا جو اس کے اندر ہے اور اس بلائی کا جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے اور ہم اس ہوا کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور اس شر سے جو اس کے اندر ہے اور اس شر سے جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سیون ابو ٹوئنٹی سیدنا ابو عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے یہ رحمت اور عذاب کے ساتھ آتی ہے لہٰذا اسے برا نہ کہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی بلائی کا سوال کرو اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو یہ روایت صحیح ہے باب بجلی کے کڑکنے پر دعا حدیث number seven hundred twenty one بن عبداللہ رحم اللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل گرجنے یا بجلی کڑکنے کی آواز سنتے تو یہ دعا فرماتے اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اے اللہ ہمیں اپنے غصے سے قتل نہ کرنا اور نہ اپنے عذاب کے ذریعے ہمیں ہلاک کرنا اور اس سے پہلے ہی ہمیں عافیت دینا یہ روایت ضعیف ہے باب جب بادل کی گرج سنی حدیث نمبر سیون ٹو جناب اکریمہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما جب بادل گرجنے کی آواز سنتے تو یہ دعا فرماتے سبحان سبحت اللہ پاک ہے وہ ذات جس کی اس نے تذبیح کی اور فرمایا بے شک رعد ایک فرشتہ ہے جو بارش کو اسی طرح ہانکتا ہے جیسے چرواہ اپنی بکریوں کو ہانکتا ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 723 جناب عابر عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جب بادل گرجنے کی آواز سنتے تو بات کرنا چھوڑ دیتے تھے اور زبان سے یہ الفاظ کہتے سبحان اللہ یوسب الرعد ادو بحمد من ولملاقۃ پاک ہے وہ ذات جس کی حمد کے ساتھ رعد تسبیح کرتا ہے اور تمام فرشتے بھی اس کے ڈر سے تسبیح کرتے ہیں پھر فرماتے بے شک یہ گرج زمین والوں کے لیے سخت وعید ہے یہ روایت صحیح ہے باب جس نے اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگی حدیث نمبر 724 فور جناب اوسط بن اسماعیل رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال اسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں میں کھڑا ہوں پھر اب بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے پھر فرمایا پھر فرمایا سچائی کو لازم پکڑو بلا شبہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں لے جانے والے ہیں جھوٹ سے بچو بلا شبہ یہ گناہ کے ساتھ ہے اور یہ دونوں دو زخم میں لے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال کرو کیونکہ کسی کو یقین کے بعد آفیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں مل سکتی آپس میں قطع تعلقی نہ کرو ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو آپس میں حسد نہ کرو بگز نہ رکھو اور اللہ کے بندو بائی بائی بن جاؤ یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر سیون سیدنا معاذ فائیو اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسل تماما تمامہ نعمہ اے اللہ میں آپ سے پوری نعمت کا سوال کرتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے پوری نعمت کیا ہے اس نے کہا جنت میں داخل ہو جانا اور دو سے بچ جانا پوری نعمت ہے پھر آپ ایک اور آدمی کے پاس سے گزرے وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسلقل اسلو صبر اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں آپ نے فرمایا تو نے اپنے رب سے آزمائش کا سوال کیا ہے لہذا اب آفت کا بھی سوال کرو پھر آپ کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جو یہ کہہ رہا تھا یا دل جلال والاکرام اے بزرگی اور اکرام کرنے اکرام والے آپ نے فرمایا تو سوال کر کیونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کو اس کے بڑے نام سے پکارا ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 726 سیدنا ابن سیدنا عباس بن عبد المطالب اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس کے ذریعے میں اللہ سے سوال کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال کر میں تین دن تک ٹھہرا رہا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس اے اللہ اے رسول اے عباس اے اللہ اے عباس اے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں کا سوال کرو یہ روایت صحیح ہے باب جس نے آزمائش میں مبتلا ہونے کی دعا کو ناپسند سمجھا حدیث نمبر 727 سیدنا انس سیون سیدا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ الفاظ کہے اے اللہ تو نے مجھے مال نہیں دیا جس کا میں صدقہ کرتا لہذا مجھے کسی مصیبت میں ہی مبتلا کر دے تاکہ مجھے اس کا ثواب ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تو اس مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو نے یہ کیوں نہ کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور ہمیں دوزہ کے عذاب سے بچا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر سیون سیدنا ٹونٹی ایٹ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس تشریف لائے جو بیماری کی وجہ سے اتنا لاغر ہو چکا تھا جیسے پرندے کا پر نوچا ہوا بچا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کر یا اس سے سوال کر اس نے کہا اس نے کہنا شروع کر دیا اے اللہ جو تو مجھے آخرت میں عذاب دینے والا ہے وہ جلد دنیا میں ہی دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تو اس کی طاقت نہیں رکھتا یا فرمایا تم طاقت نہیں رکھ سکتے تو نے یہ کیوں نہ کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور ہمیں دوزہ کے عذاب سے بچا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ عز و جل نے اسے شفا دے دی صحیح مسلم باپ جس نے سخت آزمائش سے پناہ مانگی حدیث نمبر 729 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایک آدمی کہتا علامہ انی کا من جہد البلا اے اللہ میں سخت آزمائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے لہذا جب وہ یہ کہتا تو اسے چاہیے کہ یہ بھی کہا کرے اللہ بلا انفی ہی اعلی سوائے اس آزمائش کے جس میں بلندی مرتبہ ہو یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سیون تھرٹی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت آزمائش بدبختی کے تسلط دشمنوں کی خوشی اور بری تقدیر سے پناہ مانگا کرتے تھے صحیح البخاری باپ جس نے غصے کی وقت کسی شخص کی بات بیان کی حدیث نمبر سیون ون جناب ابو نوفل بن ابو اقرب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ فدا ہوں زیادہ کی اجازت دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ناراضگی ان کی بات کو دہراتے ہوئے فرمایا زیادہ کی اجازت دیجیے زیادہ کی اجازت دیجیے ہر مہینے میں دو دن کا روزہ رکھ لیا کرو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اور زیادہ کی اجازت دیجیے کیونکہ میں اپنے آپ کو قوی پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ناراضگی پھر فرمایا میں اپنے آپ کو قوی پاتا ہوں میں اپنے آپ کو قوی پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کرا دیا یہاں تک کہ میں سمجھ گیا کہ آپ مزید اجازت نہیں دیں گے پھر آپ نے فرمایا ہر مہینے تین روزے رکھ لیا کرو یہ روایت صحیح ہے باب گزشتہ باب کی مزید وضاحت حدیث نمبر سیون تھرٹی ٹو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بہت بدبودار ہوا اٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے یہ ان لوگوں کی بدبو دار ہوا ہے جو ایمان والوں کی غیبت کرتے ہیں یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 733 سیدنا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بدبودار ہوا چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک منافقوں میں سے کچھ لوگ نے کچھ مسلمانوں کی غیبت کی ہے اسی وجہ اسی لیے یہ بدبودار ہوا بھیجی گئی یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر سیون تھرٹی فور جناب قاسمین الرحمن شامی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عبد اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص کے پاس کسی مومن کی غیبت کی جائے وہ اس مومن کی مدد کرے یعنی اس کی غیبت کو رد کر دے اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں اچھا بدلہ دے گا لیکن جس شخص کے پاس کسی مومن کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں برا بدلہ دے گا کسی آدمی نے مومن کی غیبت سے بڑھ کر کوئی برا لکمہ نہیں کھایا اگر اس نے اس کے بارے میں وہ بات کہی جو وہ جانتا ہے تو یقیناً اس نے اس کی غیبت کی اور اگر اس نے اس کے بارے میں وہ بات کہی جو جس کو وہ نہیں جانتا تو یقیناً اس نے بہتان لگایا یہ روایت صحیح ہے باب غیبت کے متعلق اللہ عز و جل کا فرمان کوئی کسی کی غیبت نہ کرے حدیث number seven hundred thirty five سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ دو قبروں پر تشریف لائے ان دو ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے ہاں لیکن ان میں سے ایک لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا پھر آپ نے کھجور کی ایک دو تازہ ٹہنیاں منگوائی انہیں توڑا پھر ہر ایک ٹکڑے کے متعلق حکم فرمایا چنانچہ انہیں قبر پر گاڑ دیا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ان دونوں سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تازہ رہیں گی یا یوں فرمایا کہ جب تک خشک نہ ہوں گی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 736 جناب کیس رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن رضی اللہ انہما اپنے چند دوستوں کے ہمراہ جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک خچر کے پاس سے ہوا جو مر کر پھول چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی اس مردہ خچر سے پیٹ بھر کر کھا لے تو یہ اس کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے یہ روایت صحیح ہے باب میت کی غیبت کرنا کیسا ہے حدیث نمبر 737 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوتھی مرتبہ اقرار کرنے پر رجم کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کے پاس سے گزرے ان اصحاب میں سے دو آدمی نے کہا یہ خائن کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر مرتبہ لوٹاتے رہے یہاں تک کہ کتے کی طرح مار ڈالا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ایک مردہ گدھے کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جس کی ٹانگ اوپر اٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مردار میں سے کھاؤ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس مردہ گدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے ابھی اپنے بائی کی غیبت کی ہے وہ اس مردار کو کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے بلا شبہ وہ معذر الدین جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں گوتا مار رہا ہے یہ روایت ضعیف ہے باپ جس نے بچے کے سر پر اس کے باپ کی موجودگی میں ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی حدیث number seven hundred thirty eight جناب عبادہ بن والد بن عبادہ بن سامت رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ولید بن عبادہ بن سامت رحم اللہ کے ساتھ باہر نکلا اور میں اس وقت نوجوان لڑکا تھا ہم ایک بزرگ سے ملے ان پر ایک چادر تھی اور معافری کپڑے تھے اور ان کے غلام پر بھی ایک چادر اور اسی طرح کے معافری کپڑے تھے میں نے عرض کیا اے چاچا جان آپ کو کس چیز نے منع کیا کہ آپ اپنے غلام کو یہ دھاری دھار چادر دے دیتے اور اس سے دوسری چادر لے لیتے اس طرح آپ کے پاس دو اچھی ایک طرح کی چادر چادریں ہو جاتی اور اس پر ایک داری دار چادر ہو جاتی اس بات پر وہ میرے والد کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمائے یہ تیرا بیٹا ہے انہوں نے کہا ہاں عبادہ بن ولید رحم اللہ فرماتے اس بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمائے اللہ تعالیٰ تجھے برقع دی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہی پہنا جو تم پہنتے ہو اے میرے بتیجے دنیا کے سامان کا میرے ہاتھوں سے چلا جانا مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ آخرت کے سامان سے کچھ جاتا رہے میں نے عرض کیا اے ابا جان یہ بزرگ کون ہے انہوں نے فرمایا ابو یاسر بن عمر رضی اللہ عنہ ہے صحیح مسلم باب اہل اسلام کی باہمی بے تکلفی حدیث number seven hundred thirty nine جناب محمد بن زیاد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صلف صالحین کا زمانہ پایا وہ لوگ ایک ہی حویلی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہا کرتے تھے جب ان میں سے کسی کے ہاں مہمان آ جاتا اور ان میں سے کسی کی ہانڈی آگ پر ہوتی تو میزبان اپنے اسے اپنے مہمان کے لیے لے جاتا اب جو ہانڈی والا تلاش کرتا تو اپنی ہانڈی کو گائے پاتا وہ دریافت کرتا کہ ہانڈی کس نے لی ہے تو میزبان مہمان والا کہتا ہم نے اپنے مہمان کے لیے لی ہے تو اس پر ہانڈی والا کہتا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت دے یا اسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہہ دیتا محمد بن زیاد رحم اللہ نے بیان فرمایا جب روٹی پکاتے تو بھی اسی طرح ہوتا اور ان کے گھروں کے درمیان صرف بانس کی دیواریں ہوتی تھی راوی حدیث بقیہ رحم اللہ نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن زیاد رحم اللہ اور ان کے اصحاب کو بھی اسی طریقے پر پایا ہے یہ روایت صحیح ہے باب مہمان کی عزت اور خدمت خود کرنا حدیث نمبر 740 سیدنا ابو خریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اسے کھانا کھلانے کے لیے اپنی ازواج کی طرح پیغام بھیجا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کون اس کی ضیافت کرے گا تو انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کیا میں ضیافت کروں گا چنانچہ وہ اسے لے کر اپنی اہلیہ کے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ کے مہمان کا اکرام کرو اس نے جواب دیا کہ بچوں کے کھانے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس صحابی نے کہا کھانا تیار کر اور چراغ درست کر اور جب بچے رات کا کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا چنانچہ اس نے کھانا تیار کیا اور چراغ کو درست کیا اور بچوں کو سلا دیا پھر چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے کھڑی ہوئی اور اسے بجھا دیا اور مہمان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دونوں بھی کھا رہے ہیں یوں دونوں نے بھوکے رات گزار دی جب صبح ہوئی تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم دونوں کے عمل سے ہنس پڑا یا فرمایا کہ تم دونوں کے عمل کو پسند فرمایا اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَةٌ وَمَنْ يُوْكَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اسے فاقہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے اور جو شخص اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا سو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں صحیح البخاری و صحیح مسلم باب مہمان کا پرتکلف کھانا حدیث نمبر 741 سیدنا ابو شرائع عدوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے سنا اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کا اکرام کرے اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اس کے لیے خصوصی اہتمام کرے راوی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کے لیے خصوصی اہتمام کب تک کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات جبکہ مہمان نوازی تین دن ہے اور جو اس کے بعد ہے یعنی تین دن سے زائد ہے وہ اس پر صدقہ ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے بخاری مسلم باب مہمان نوازی تین دن ہے حدیث نمبر 742 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی تین دن ہے اور جو اس کے بعد ہے وہ صدقہ ہے یہ روایت صحیح ہے باب میزبان کے پاس اتنا نہ ٹھہرے کہ اس کا ٹھہرنا اسے تنگی میں ڈال دے حدیث نمبر 743 سیدنا ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے ایک دن اور رات اس کے لیے خصوصی اہتمام کرے اور مہمان نوازی تین دن ہے اور جو اس کے بعد ہے وہ صدقہ ہے مہمان کے لیے جائز نہیں کہ اتنا قیام کرے کہ میزبان کو تنگی میں ڈال دے صحیح البخاری باب جب مہمان میزبان کی آنگن میں صبح کرے حدیث نمبر 744 سیدنا مقدام بن ابو کریم شامی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کی ایک رات مہمان نوازی مسلمان پر واجب ہے اور جس مہمان نے میزبان کے آنگن میں بھوکا رہ کر صبح کی تو وہ اس میزبان پر قرض ہے بشرط کہ مہمان چاہے چنانچہ اگر وہ چاہے تو قرضہ وصول کرے اور اگر چاہے تو اسے چھوڑ دے یہ روایت صحیح ہے